ایوب سفیان ابن جوریج اور شعبہ سب نے عمر بن دینار سے انہوں انہوں نے نے تاؤس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ